حضرت عبداللہ بن ابو قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں کیسے سوتے تھے کیا سونے سے پہلے غسل فرماتے تھے یا غسل سے پہلے سو جاتے تھے انہوں نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں طرح کر لیتے تھے کبھی غسل فرما کر سوتے اور کبھی صرف وضو کر کے سو جاتے سنن نسائی حدیث نمبر چار سو چار